السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننے منے ہوشیار سمجھدار بہت ہی بہادر اور اچھے اچھے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور آج کل ہم سن رہے ہیں قرآن کی کہانی کل ہم نے سنا تھا کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے پاس قرآن کی پہلی وہی لے کر نازل ہوئے تھے غار ہرا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو تیئیس سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا وہ آخر ہم تک کیسے پہنچا وہ کس نے لکھا اس کو کتاب کی شکل میں کس نے ترتیب دیا چلیے شروع کرتے ہیں قرآن جب پہلی وہی اس کی نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد باقاعدگی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات لے کے آیا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ اس صورت کا یہ نام ہے یہ والی آیت اس صورت میں آئے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے ان کے کچھ ساتھی تھے جن کو کہتے تھے کاتبین وہی کاتبین وہی ہے وہ لوگ تھے جن میں جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور جب پیارے نبی ان کو کہتے تھے تو وہ اس کو لکھ لیتے تھے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب آج کل کی طرح اتنی کتابیں کاپیاں صفحے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ وہ لکھتے تھے پتھروں کے اوپر جانوروں کی ہڈیوں پہ جانوروں کی کھال پہ بڑے بڑے پتوں پہ درختوں کی چھال پہ جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ اس کے اوپر لکھتا تھا اور زیادہ لوگ جو تھے وہ اسے یاد کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ آپ نے یہ والی آیت یہاں پہ لکھنی ہے اور اس صورت کا یہ نام ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو خلیفہ بنے ان کے بہت ہی اچھے ساتھی اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق جب حکومت کر رہے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حالانکہ پیارے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہماری بات مانو حضرت بکر صدیق نے ان لوگوں سے جا کر جہاد کیا ان میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا مسیلمہ الکذاب مسیلمہ الکذاب جو تھا اس نے کہا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میرے پاس جبرائیل بھی آتے ہیں اور مجھے قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس آدمی کے پاس جائیں جس کا نام مسلمہ ہے اور جا کے اس کو اس کے ساتھ جہاد کریں تاکہ وہ جھوٹ جو بول رہا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں وہ جنگ جو ہوئی تو اس میں مسلمان جیتو گئے لیکن بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے اور ان شہید ہونے والوں میں ستر صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن بہت اچھی طرح یاد تھا جب ایسا ہوا تو حضرت البکر صدیق اور باقی لوگ بہت پریشان ہو گئے انہوں نے کہا ابھی تک تو ہمارے پاس قرآن موجود اس کی کوئی کتاب موجود ہی نہیں ہے اور اگر ایسے ہی لوگ شہید ہوتے رہے تو تو قرآن پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا تو حضرت درتعبکر صدیق نے ایک گروپ بنایا اور اس میں انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگ جس جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا ہے ہڈیوں کے اوپر اور کھالوں کے اوپر اور پتوں کے اوپر اور پتھروں پتھر کی سلوں کے اوپر وہ آپ جمع کریں اور اس کو ایک ساتھ اکٹھا کریں تو وہ جو صحابہ تھے جن کے گروپ لیڈر تھے زید بن ثابت انہوں نے سب لوگوں سے جو جو ان کے پاس لکھا تھا وہ اکٹھا کیا اور اس کے بعد ایک ایک صورت مخت ایک کوئی صورت جو تھی وہ کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی تھی کوئی صورت تھی وہ کھال پہ لکھی ہوئی تھی کوئی ایسی صورت تھی جو کسی بڑے بڑے پتوں پہ لکھی ہوئی تھی یا درختوں کی چھالوں پہ لکھی ہوئی تھی اور اس کو اکٹھا کر دیا لیکن یہاں پہ بھی صورتیں جو تھیں وہ ترتیب سے نہیں تھیں جیسے ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے صورت فاتحہ ہے پھر صورت بقرہ ہے اور سب سے آخری صورت ناس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن بنایا جو کتاب بنائی اس میں صورتیں ترتیب سے نہیں تھیں لیکن اس میں ساری صورتیں موجود تھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر آئے اور حضرت عمر کے بعد آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس وقت مسلمانوں نے بہت جہاد کیا تھا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جب اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ایسے لوگ جن کو عربی بھی نہیں بولنی آتی تھی یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں کوئی لاطینی زبان بولتا تھا کوئی فارسی بولتا تھا کوئی جو ہے وہ گریک زبان بولتا تھا تو ان کو بڑی مشکل ہوتی تھی قرآن پڑھنے میں اور پھر جس کو جیسے سمجھ میں آتا تھا وہ ویسے قرآن پڑھتا تھا جب یہ والی بات حضرت عثمان کو پتہ چلی کہ سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھیں تو پھر انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ وہ والے قرآن لے کے آئیں جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اکٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد اس میں سے انہوں نے کئی ساری اس کی کاپی کاپیاں تیار کیں اور سارے لوگوں کو بھیجی جو حضرت عثمان نے جو کاپیاں تیار کی تھیں اس میں صورتیں اسی ترتیب سے تھیں جیسی ہمارے پاس آ جائیں جو حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے قرآن لکھوایا تھا جو تیار کیا تھا وہ وہی والا ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے جس میں پہلی صورت جو ہے وہ صورت فاتحہ ہے دوسری صورت صورت البقرہ ہے اور آخری صورت صورت الناس ہے لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن اس کو ہم مصحف کہتے ہیں جب ایک جلد میں اکٹھا کیا ایک کتاب کی شکل میں تو اس وقت اس میں سپارے نہیں ہوا کرتے تھے پورا ایک ہوتا تھا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ قرآن تو چونکہ روزانہ پڑھنا ہوتا ہے اور روزانہ پڑھنا ہوتا ہے تو مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں اور اگر تیس دن ہوتے ہیں تو ہم اس کو تیس حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ روز ہم اتنا حصہ پڑھیں گے برابر برابر تو ہمارا ایک مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا اسی لیے ہمارے پاس جو اب موجود ہے تو ہمارے پاس تیس سپارے موجود ہیں ٹھیک ہے تو ننے ساتھیوں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اس شکل میں آنے تک جیسے ہمارے پاس آج موجود ہے اس کے تین مراحل تھے اس کے تین لیولس تھے ٹھیک ہے تین اس کی سٹیجز تھیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں نے قرآن یاد بھی کیا اور لکھا بھی پھر حضرت بکر نے اس کو اکٹھا کیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا آج کے لیے اتنا ہی کل سے ہم شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی کہانیاں سنائی ہیں سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ